اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں اسی شہر کی طرف کے اس تک نہ پہنچتی مگر ادے میں رہ کر بے شک تمہارا رب نہت مہربان رحم والا ہے